ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر رومی یعنی اہل کتاب نصارہ اہل فارس یعنی آتش پرست مجوسیوں پر غالب آ گئے تو یہ چیز مسلمانوں کو بڑی پسند آئی اور اسی موقع پر الف لام میم غلبت بطر روم سے یفرح المومنون تک کی آیات نازل ہوئیں چنانچہ مسلمان اہل روم کے اہل فارس پر غلبے سے خوش ہوئے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو پینتیس یہ حدیث صحیح ہے